کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے کام میں لگائے جو کچھ ہے اور زمے میں ہے اور تمہیں بھرپور دیں نمت ظاہر اور چھپی اور بزے آدمی اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں یوں کہ نہ علم نہ عقل نہ کوئی روشن کتاب